پر حاشیے پر دوسری سطر ہے ظاہر ہم لدا ایتابت اعلی ظاہر ظاہر کیا ہے کہ حمل کیا جائے دعا کو اور استجابت کو ظاہر پر یعنی دعا سے مراد پکار لیا جائے اور دعا سے مراد عبادت نہ لی جائے اور اس کو بھی ظاہر پر محمول کرو ظاہر پر کس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واپسی دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے باقی رہا کہ کس طرح کرتا ہے قبول پھر وہ اس کی مرضی پر ہے کہ بعض اوقات دعا قبول کرتا ہے کہ وہی کام ہو جاتا ہے بعض اوقات وہ کام نہیں ہوتا کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے بعض اوقات اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے اس طرح مختلف چیزیں ہیں پکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استجابت دونوں کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے اللہ زیادہ تو ان میں مشیت اللہ جیسا ہے ہاں مگر اتنا ہے کہ پکار یا استجابت جو ہے وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے سمجھا جی اللہ تبارک کے چاہتے ہیں تو وہ کام ہوتا ہے ورنہ نہیں جی سمجھ رہے ہو وہ کال اور فرمایا تمہارے پروردگار نے پکارا کرو تم صرف مجھے میں آپ پہنچتا ہوں تمہاری پکاروں کو ان جب تک میں رونا بے شک وہ لوگ جو بڑائی کرتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں میری عبادت سے اب دیکھو اللہ پاک کو فرمانا چاہیے تھا کیا فرمانا چاہیے تھا ان کے پیچھے دعا کا ذکر ہے ہے وہ دو ہے نا تو یہاں عبادت ہی فرمایا یہ بات بتانے کے لیے کہ خبردار مجھے پکارنا یہ میری عبادت کرنا ہے پکار جو ہے یہ کیا ہے عبادت ہے ہاں بلکہ پڑھائے حدیث پاک کے اندر ادعا و مخل عبادت بے شک وہ لوگ جو بڑائی کرتے ہیں میری عبادت سے ان عبادتی ان عبادتی پر عبادت ہے بڑی ضروری ان عبادتی افرادی بل عبادت انفرادی نیچے ہے نیچے ہاشیا ہے یہ کھڑا ہے وہ عین کے اوپر سے شروع ہوتا ہے عین کہاں لکھی ہے عین کے اوپر انگلی رکھو وہاں نیچے نیچے ہاں ان افرادی بل عبادت افراد سمجھا میری عبادت سے یعنی اکیلا کرنے سے مجھے سات عبادت سے اور اکیلا کرنے الوحیت کے لے میرے یاد کر لو مطلق عبادت مراد نہیں ہے بلکہ توحید سے عبادت مراد ہے جو لوگ توحیدی عبادت سے منہ موڑتے ہیں عبادت کو میرے اوپر بند کرنے سے منہ موڑتے ہیں صرف میری عبادت نہیں کرتے اوروں کی بھی عبادت کرتے ان کا ذکر ہے یہ سمجھ رہے ہو سی اور عبارت یہ لکھی نے عبادت کے اوپر نیچے بین ستور یا کہیں ان دعائی و توحیدی مجھے پکارنے سے یعنی مجھے اکیلا کرنے سے سید خلون جہنم داخلین ضرور داخل ہوں گے جہنم کو دلیل ہونے والے یہ سین جو ہے یا تو مستقبل کے لیے بناؤ من ان قریب اور یا یہ تاخیر کے لیے بھی بنا سکتے ہو ان قریب داخل ہوں گے جہنم کو دلیل ہونے والے یا ضرور داخل ہوں گے جہنم کو دلیل ہونے والے سمجھ رہے تم بس اللہ حضرت یا خال کچھ سما خلق السماوات والارض پر میں نے بات تو سمجھا دی ہے کہ یہ دلیل کون سی ہے ہاں؟ دلیل انی ہے اور وما دلیل کون سی ہے ایک فائدہ مجھ سے رہ گیا ہے جلدی میں وہ بھی سمجھ لو رہ نہ جائے پرانے پاک ہے استدلال کے تین قسم ہیں کتنی قسم ہیں تین ایک استدلال من الى الاضعف من الاقوا پہلا قسم یہ سمجھ لو من الاضعف الى الاقوا من الاضعف الى الاقوا کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی نے چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے تو تم کہو کہ جو آدمی یہ کمرہ بنا سکتا ہے تو بڑا مکان بھی بنا سکتا ہے استدلال دلال الاضعف الى اف کہ جو آدمی یہ چھوٹا کمرہ بنا سکتا ہے بڑا مکان بھی یہ استدلال کا ضعیف قسم ہے چاہے ضعیف اور کمزور قسم ہے کیونکہ جو آدمی چھوٹا مکان بنا سکتا ہے ضروری نہیں کہ بڑا بنا سکے بڑے مکان کے اندر بڑی کاریگری کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا ہے استدلال من المثل الى المثل کہ ایک آدمی نے ایک مکان بنایا ہے تو تم کہو کہ جو آدمی یہ مکان بنا سکتا ہے اس جیسا اور بھی بنا سکتا ہے یہ ہے استدلال من المثل الل مثل تیسرا قسم ہے استدلال من الاقوا الل تم کہو کہ جو آدمی اتنی بڑا مکان بنا سکتا ہے وہ چھوٹا کمرہ بھی بنا سکتا ہے بلکہ بدر جائے اولا بنا سکتا ہے کیونکہ بڑا مکان بنا لیا تو چھوٹا تو بدر جائے اولا بنا سکتا ہے یہ ہے استدلال کا اصل کے اللہ تبارک مطالعہ نے بھی یہی بیان فرمایا کہ آسمان اور زمین یہ بڑا کارخانہ ہے اور انسان اس کی آگے ایک معمولی چیز ہے کہ جب میں اتنی بڑا کارخانہ بنا سکتا ہوں تو انسان کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں یہ استدلال استجلال اضاف کے قبیلے بات کبھی اللہ الذي جعل لكم فيه والنهار مبصرا میں نے اب کیا تھا پہلے دن کہ دعوی توحید کو ثابت کرنے کے لیے دو دلائل عقلی آئیں گے اور ہر دلیل کے بعد اس کا نتیجہ بھی آئے گا اب اللہ الذي پر لکھا ہوگا دلیل عقلی نمبر اول کا ہے ہاں؟ دلیل عقلی آفاقی ٹھیک ہے آفاق کا ذکر ہے یہ لیکن نمبر اول نہیں ہے نمبر اول یہ پہلی ہے کیا اللہ کی وہ ذات پاک ہے جس نے بنایا ہے تمہارے نفے کے لیے تمہارے نفے کے لیے بنایا ہے تمہارے نفے کے لیے بنایا ہے رات کو لی فی ہے تاکہ سکون کرو تم بھی تمہارے سکون کے لیے بنایا بندہارا مبصرا اور دن کو دیکھنے کے لیے اور دن کو دیکھنے کے لیے سمجھا دیں ہاں لس کنو پر فائدہ لکھا ہے جی لس کنو پر فائدہ رات کا فائدہ کیا ہے تاکہ سکون کرو تم بھی دوست کے اور دن کو مبصرن دیکھنے کے لیے سمجھا دیں فائدہ ہے تاکہ معاش حاصل کرو بے تکلف تاکہ معاش حاصل کرو بے تکلف تاکہ بے تکلف معاش حاصل کرو اللہ بے شک اللہ تبارک و البتہ صاحب فضل بہت بڑے کا اوپر لوگوں کے اکثر ناسلا جس پر چل کھائے بے شک اللہ پاک البتہ صاحب فضل کا اوپر لوگوں کے ان کی ان کی کیسی کیسی رعایت فرمائی ان کی کی کیسی کیسی رعایت فرمائی ہے سمجھا کہ دن کو دیکھنے کے لیے اور معاش کے لیے رات کو سکون کے لیے بے شک البتہ اللہ پاک البتہ صاحب فضل کا اوپر لوگوں کے ان کی مصلیحتوں کی کیسی کیسی رعایت فرمائی لیکن اکثر لوگ لا یشکرون نہیں شکریہ ادا کرتے ان نعمتوں کا نہیں شکریہ ادا کرتے ان نعمتوں کا نچل کا بلکہ الٹا شرک کرتے ہیں بلکہ الٹا شرک کرتے ہیں اب بیان القرآن ذالکم اللہ ربکم نتیجہ دلیل کیا لکھا ہے یہ جو دلیل اپنی ہے اللہ الزی جار تسکنوفی بنہارا مبترا اس دلیل کا نتیجہ ہے ذالکم اللہ خیال کرو ذالکم کا لے لکھ لو پر لکھا ہے نظام شمسی قمری لیلی نہاری کا مالک نظام شمسی قمری لکھا ہے حاشیے پر لکھا ہے حاشیے پر لکھا ہے غلط ہاں حاشیے پر کونے پر لکھا ہے فائدہ نمبر ایک کہاں ہے مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آتا یہ کھڑا آ رہا ہے ہاں نظام شمسی قمری لیلی نہاری کا مالک ہاں شمسی قمری کا ٹھیک ہے یہ نظام شمسی قمری کا مالک تو یہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ربکم یہی ہے پروردگار تمہارا یہی ہے نفع نقصان کا مالک تمہارا عزت و ذلت بیماری تندرستی خوشی اور غمی کا مالک نہ وہ جن کو تم نے تراش رکھا ہے نہ وہ جن کو تم نے تراش رکھا ہے جن کو تم نے تراش رکھا ہے وہ تراش رکھے ہیں جب بنا رکھا ہے وہ نہیں ہے ظال کو ملا یہ شمسی قمری کا مالک اللہ تبارک کو ربوں کو یہی ہے رب تمہارا یہی ہے پروردگار تمہارا سمجھ رہے ہو ظال کا اس اشارہ جو ہے یہ تو محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے کس کے لیے ہوتا ہے اللہ کو نظر نہیں آتا تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے سمجھ رہے ہو اس کے دو جواب دیے گئے ایک تو یہ ہے کہ ذال کا اشارہ ہر وقت محسوس متصل کی طرف نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات ماحود ذہنی کے لیے بھی آتا ہے اس کے لیے جس طرح تم اپنا کتابوں میں پڑھتے ہو آباد شہاد ہی پر سمجھا سی شہاد ہی کا اشارہ جو کس کی طرف ہے سمجھا سی ہاں بہت سارے احتمالات ہیں نو احتمالات ہیں الفاظ معانی نقوش الفاظ معانی الفاظ نقوش معنی نقوش وغیرہ وغیرہ بہرحال اس اشارہ جو ہے وہ ہر وقت محسوس کے لیے صرف نہیں آتا بلکہ بسا اوقات معہود ذہنی کے لیے بھی آیا کرتا ہے بات سمجھیے ابھی اور دوسرا جواب دوسرا جواب یہ کہ یہ صفتیں اللہ کی جب ذکر ہوئی نا اللہ الزی جال الکم اللہ تسموفی ونہارا مبصرا تو گویا کہ اللہ محسوس ہو گیا اتنا ہمارے ذہن میں آیا اللہ پاک اتنا ہمارے ذہن میں آیا گویا کہ کیا ہو گیا بمندل محسوس کے ہو گیا اس لیے اس میں اشارہ اس کی طرف پھر رہا ہے جا رہا ہے اللہ رب یہ اللہ تبارک و تعالی رب یہ پرور تمہارا خالق و کل شہن جو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا لا الا اللہ نہیں کوئی قابل عبادت کے منت پکار پھیرے نظر نیاز طواف کے لئے مالی بدنی لسانی باتوں کے لئے عالم الغیب حاجت روا حاضر ناظر مشکل کشا کوئی نہیں ہے اللہ ہو مگر صرف اسی کی ذات تو سکوں یہ زجر ہے زجر ہے پس کہاں پھیرے جاتے ہو تک کہاں پھیرے جاتے ہو یعنی یہ تو مانتے ہو کہ لیل و نہار کا مالک کون ہے اللہ باق ہے تو بس کہاں پھیرے جاتے ہو تم میں نے عبادت ہی سبحان ہو الا عبادت غیر ہی میں نے عبادت ہی سبحان ہو الا عبادت غیر ہی اللہ سبحان ہو کی عبادت سے غیر کی عبادت کی طرف رول مانی کی عبادت ہے من عبادت ہی سبحان ہو الا عبادت الا عبادت میں نہیں سمجھ رہے ہو کدال کا فک اللہ کانوں میں آیا چلائے یہ پھر زجر آ گئی ہے کیا آ گئی ہے ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ توحید سے پھر رہے ہیں سمجھا نہیں جو لوگ دل میں اللہ کی آیات کو سچا سمجھنے کے باوجود زبان سے انکار کرتے ہیں خام خواہ انکار کرتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنی آیات سے اسی طرح پھیر دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں یقین ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات سچی ہے لیکن یہ صرف اوپر سے انکار کرتے ہیں سمجھنے کے باوجود تو ایسے لوگوں کو اللہ ہمیشہ پھیر دیا کرتا ہے کزال کا جو فخر الدینہ لکھا ان کی کیا تخصیص ہے ان کی کیا تفصیل ہے اسی طرح پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ اسی طرح پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ جو کانو بے آیات اللہ ہے آیا اللہ کی آیات کا جج حدون انکار کرتے ہیں کانو کے نکل کا ہے سباب ہرمان چلتا ہے اور آیات اللہ کے نکل کا ہو گیا تکوینی و تنزیلی سمجھا محرومی کا سبب کیا ہے ہرمان کا سبب بیان ہو رہا ہے وہ جو ہیں اللہ کی تقوینی تنزیلی آیات کا حدون انکار کرتے ہیں تقوینی آیات سے مراد وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہان کے اندر قائم فرما دیا سورج چاند ستارے درخت پہاڑ پانی یہ ساری تکمینی آیات ہیں قوم کے اندر جہان میں موجود ہیں اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں اور تبدیلی آیات وہ ہیں جو پرانے پاک تورات انجیل کے اندر اوپر سے نازل کی جائے وہ ہے تنزیلی یہ بار بار آئے گا ہے وہ اللہ کی تکمینی تبدیلی آیات کا یج حدون انکار کرتے ہیں یعنی دل کے اندر سمجھتے ہیں کہ حق ہے عناد اور ضد کر کے زبان سے انکار کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی آزاد سے پھیر دیا کرتے ہیں بس اللہ قرارا دلیل اپنی توحید نمبر دو ہے نمبر دو آ گئی اللہ کی وہ ذات پاک ہے اللہ بھی جانا یہاں آفاق کی لکھا ہے کیا لکھا ہے آفاق کا ذکر ہے وہ ذات اللہ کی وہ ذات پاک ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو کرارن ٹھہرنے کی جگہ کرارن ٹھہرنے کی جگہ الارض کے نیچے لکھا ہوگا سفلی کیا لکھا ہے عالم سفلی یہ نیچے کے جہان کا ذکر ہے بس سما اور آسمان کو چھت بنایا یہ عالم علوی کا ذکر ہے عالم علوی کا ذکر ہے اور آسمان کو چھت بنایا بس اب انفوسی اول خل کے سورت انفوسی اول خل کے سورت اللہ نے تمہیں سورت عطا فرمائی اور صورتیں عطا فرمائی تمہیں فآخانا سوارکم را کم انفورچون نمبر دوم بس اچھا کیا تمہاری صورتوں کو تمہاری صورتیں بڑی اچھی بنائی ہیں حضرت یہاں صرف گورے انسان مراد نہیں ہے انسان کالا ہو گورا ہو چھوٹے قد کا ہو بڑے قد کا ہو ہر انسان خوبصورت ہے باقی تمام حیوانات سے اللہ نے اس کو اچھی شکل عطا فرمائی تمام حیوانات سے اس کو اللہ نے کیا ہے اچھی شکل عطا فرمائی ہے بس اچھا کیا تمہاری اس کو برآم میرا یہ بات یہ تیسری ہے تھی تیسری دلیل ہے انفوتی <clears throat> اور نیچے کی عبارت ہے یعنی عمدہ صورت دے کر بھوکا نہ مارا عمدہ صورت دے کر بلکہ روزیاں عطا فرمائیں تمہیں طیبات بات سے طیبات بات حضرت دو مانے آتے ہیں کتنی معنی ہیں ایک تو یہ بات کا مانا ہے عمدہ اللہ نے انسان کو عمدہ غذا عطا فرمائی ہے گندم پیدا ہوتی ہے نا جی بھوسا تو کھاتے ہیں جانور اور دانا کون کھاتا ہے بندہ کھاتا ہے اسی طرح باقی اناج بھی اسی طرح ہے اور دوسرا تو یہ بات کا مانا حلال بھی ہوتا ہے کیا مانا ہوتا ہے آج یہاں دونوں مراد ہیں اور روزیاں تا فرمائی تمہیں تو یہ بات پاکیزہ چیزوں سے عمدہ عمدہ اور پاکیزہ چیزیں تمہیں تا فرمائی ذالکم اللہ ربکم نتیجہ دلیل کیا لکھا ہے نتیجہ دلیل اس دلیل کا نتیجہ کیا لکھ رہا یہ اللہ وہ زمین کو قرار بنانے والا آسمان کو بنا بنانے والا صورتیں دینے والا اور روزیاں دینے والا اللہ ربوں کم یہی ہے پروردگار تمہارا یہی ہے نفع نقصان کا مالک عزت و ذلت کا مالک بیماری تندرستی خوشی غمی کا مالک فتبارک اللہ رب العالم برختوں والا ہے اللہ تبارک و تعالی جو پالنے والا ہے سارے جہان والوں کا حضرت مشرقین کے اندر جہاں اور شرک پائے جاتے تھے شرک برکتی بھی پایا جاتا تھا کیا پایا جاتا تھا شرک برکتی کیا ہے وہ بزرگوں کو اور اپنے معبودوں کو برکات دہندہ سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے برکات دینے والا وہ کہتے تھے کہ بزرگ برکات دیتے ہیں بات سمجھے سمجھ رہے ہو دو باتیں الگ الگ ہیں ایک ہے کہ کوئی ولی کوئی نیک انسان کوئی عالم تمہارے گھر میں آئے تو اس کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکات نازل فرما دے سمجھا تو یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو بطور برکت گھر میں دعوت لے کر لے کر کے لے جایا کرتے تھے سمجھا نہ سی نماز بھی پڑھوایا کرتے تھے بزرگوں کے آنے سے صلحاء کے داخل ہونے سے اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اسی طرح قرآن پاک لکھ کر لٹکانے سے برکات پیدا ہوتی ہیں گھر کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا تو سمجھ رہے ہو <coughs> خود نبی علیہ السلام حجت الوداع جو ہے حجت الوداع جب آپ نے کیا تو آپ کے بال جو مونڈے گئے نا وہ مینا کے اندر بال مونڈے گئے دس کو تو آپ نے وہ بال تقسیم کروا دیے صاحب احترام کے اندر اور صحابہ نے ان بالوں کو بطور تبروں کو اپنے پاس رکھا اس وہ سن رہے ہو نبی علیہ السلام کا نام لکھ کر گھر میں لٹکانا اللہ کا نام لکھ کر گھر میں لٹکانا یہ باعث سے برکت ہے یعنی اللہ برکت دیتا ہے وہ سن رہے ہو ہاں کسی بزرگ کو برکات دہندہ سمجھا جائے کہ یہ بزرگ برکتیں دے گا یہ شرک سمجھ رہے ہو کسی بزرگ کو کسی ولی کو کسی مخلوق کو برکات ہاں یہ فرق کرنا ہے برکات دہندہ سمجھنا کہ یہ بزرگ یا یہ عالم یا یہ نیک یا یہ ملک یہ برکتیں دے گا یہ کیا ہے شرک ہے اور کسی بزرگ اور سارے انسان کے گھر سے آنے میں برکات ہوتی ہے من جانب اللہ برکات کا رحمات کا نزول ہوتا ہے اس میں کوئی حج اور شب کی بات نہیں آئی سب سب کرنا خیال کرنا تو مشرقین کے اندر شرط برکتی بھی تھا وہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں برکتیں برکتے دیتے ہیں کی بھی تردید آئے گی انشاءاللہ سورہ ملک کے اندر بھی سورہ فرقان کے اندر بھی رحمان میں بھی یہاں بھی آ رہی ہے فتح بارک اللہ رب العالمی اللہ تبارک و تعالی فتح بارک کے نیچے لکھا زو برکت لکھا ہے زو برکت صاحب برکت ہے برکتوں والا ہے اللہ پاک رب العالمین جو پروردگار ہے سارے جہان والوں کا هو الحي لا صرف وہی اللہ ہی زندہ ہے صرف وہی اللہ ہی زندہ ہے ہوگا ہوگا جو ہے مبتدا یہ بھی مارفا ہے الحیو خبر جو ہے یہ بھی کیا ہے مارفا ہے تو حسر کا فائدہ ہوگا کہ صرف اللہ ہی زندہ ہے اب زبردست سوال ہوگا جی کہ زندہ صرف اللہ نہیں انسان بھی زندہ ہے حیوانات بھی زندہ ہے پھر اللہ کا فرما رہے صرف اللہ ہی زندہ ہے جواب اس کا ہے القرآن جو جو سب سے بازا سمجھا نا بھائی اور جگہ اللہ نے فرمایا تھا تو سہارا کر تو اس ذات پر جو کبھی مرے گا کبھی اس پر موت نہیں آئے گی سے مراد مطلق ہی نہیں ہے بلکہ وہ زندہ جس پر کبھی موت نہیں آئے گی اس لیے نیچے ہے اللہ بھی اللہ بھی لا جب تو ہاں وہ زندہ جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ کون ہے صرف کون ہے اللہ سمجھا انبیاء پر بھی موت اولیاء پر بھی موت ملائکہ پر بھی موت جنات پر بھی موت سارے جہان پر موت ہے اور موت سے پاک ہے تو صرف کون ہے ویو صرف وہی اللہ زندہ ہے یہ پرانے پاک نیچے لے کر بیٹھے ہو آپ لوگ صرف وہی اللہ زندہ ہے ایسا زندہ جو کبھی نہیں مرے گا لا الہ الا لاہو جب سدا زندہ رہنے والا صرف وہی ہے اور کوئی نہیں ہے تو نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف ہے قابل عبادت بھی صرف وہی ہے منت پکار پھیرے نظر نیاز ثواب چلے کوئی اور کوئی نہیں ہے ہو مخل الدین یاد ہے دعوی داوسان کیا ہے آ سانی یعنی سمجھا یہ جی، دعوے کا ذکر تیسری بار ہے یا آدھا دوسری بار ہے ذکر تیسری بار ہے فض اللہ ایک اور کال رب کو مدونی دو اور فض ہو تین ذکر دعوی تیسری بار یا آدھا دعوی دوسری بار کیونکہ یہ آدھا کہتے ہیں دوبارہ ذکر کرنے کو کال رب کو مدعونی میں پہلا ارادہ تھا اب کیا ہے دوسرا ارادہ ہے اس لیے ان کا یاد آئے تھا دوبارہ اس کا ارادہ ہو رہا ہے فد ہو پس پکارو تم صرف اسی اللہ پاک کو خالص کرنے والے وسط اس کے پکار کو فد او برکا ہے فو ہے لکھا ہوا اد عباسی یہ عبارت ہے فا بدو ہو بس من ہو جا یہ بھی نہیں ہے کچھ نہیں لکھا ہوا کہاں ہے کوئی عبارت نہیں لکھی چلو لکھ لو فتو کے نیچے از عباسی فقط دعا کی دعوت نہیں ہے نا اللہ پکار رہے کی بلکہ توحید فی دعا کی دعوت ہے نا کس کی دعوت ہے ہاں پس پکارو تم صرف اسی اللہ پاک کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار کو اب دین کے نیچے انشر کے جلالین ہے شرک سے اللہ کو خالص کر کے پکارو الحمد للہ رب دلیل ماقبل چڑھ گائے دل کا ہوا ہاں؟ الحمد للہ جو ہے یہ ماکبل کی علت ہے یہ فدو ہو وہ اللہ الدین خالص مجھے پکارو اور کسی کو کیوں اس لیے کہ الحمدللہ اس لیے کہ ماں کا اسباب عزت دینا دلیل کرنا بیمار کرنا تندرست کرنا بیٹے دینا بیٹیاں دینا کاروبار میں ترقی کرنا تنزلی دینا یہ ساری ماں کا اسباب صفات اور تعریفات صرف کس کے لیے ہیں کیونکہ یہ سارے کام صرف اللہ کے ہیں اس لیے پکار کے لئے بھی صرف کون ہے سمجھ رہے ہو کل پڑھے ہو شام کے سبق کے اندر کہ الحمد للہ میں آج خارجی کا ہے اس سے مراد کیا ہے صفات ما فوق الاسباب مراد ہیں صفات فائلیہ سمجھا تھی وہ مراد ہیں یہاں وہی بات ہے یہ مقبل کی علت ہے کہ سارے کام دنیا کے اندر جو ہو رہے ہیں وہ سارے کام کون کر رہا ہے اس لیے پکار کا لگ بھی صرف کون ہے اللہ پاک الحمد للہ رب العالمین ساری تعریفیں ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب حمدیں اور سنائیں اور تعریفیں وہ صرف اللہ پاک کے لیے ہیں رب العالمین جو پروردگار ہے سارے جہان والوں کا ساری تعریفوں کا مستحق کون ہے ابل گا نہ کوئی اور از حقانی اللہ مان گرحک حقانی کی عبارت ہے اللہ ہی حقدار ہے اور کوئی حقدار نہیں ہے بس یہاں تک سورت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا جیسے اب کل نوحیتوں سے یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے یہ پہلے حصے کا اعادہ ہے یہ دوسرا حصہ جو ہے پہلے حصے کا کیا ہے اعادہ ہے تو اس کے اندر وہی بات ہوگی سمجھا دعوے کا ذکر بھی آئے گا دلیل ایک وہی آئے گی دو دلائل عقلی آئے گی ایک دلیل نقلی آئے گی تسلی آئے گی نبی علیہ السلام کے لیے جس طرح پہلے حصے میں تھا اسی طرح اب کل ہوئی تو بل کا حصہ خانی صورت لکھا ہے اور ساتھ لکھا ہوگا دلیل وہی یعنی پہلے دن دلیل وہی کی تعریف پا رہے تھے تو لوگ کہتے ہیں تو ضرور یہ مسئلہ بیان کرنا ہے توحید کا اور مسئلے تھوڑے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں میں مجبور ہوں مجھے تو من جانب اللہ امر ہوا ہے مجھے تو من جانے بلا امر ہے میں تو میں نے تو بیان کر نہیں کرنا ہے کل انی نہیں تو حضرت فرما دو بے شک میں روک دیا گیا ہوں یہ کئی باتیں کروں میں ان ہستیوں کی جنہیں پکارتے ہو تم اللہ کے سوا اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو ان کی عبادت سے مجھے روک دیا گیا کل انی تو پر یہ لگ ہوگا یعنی شرک سے روکا گیا ہوں یعنی شرک سے روک دیا گیا ہوں میں مجھے من جانے بلا منع کر دیا گیا میں روک دیا گیا ہوں اس بات سے کہ عبادت کروں میں ان ہستیوں کی جنہیں پکارتے ہو تم اللہ کے سوا لما جا البینات بگنا تمہیں سبزی جب کہ آ چکے ہیں واضح دلائل دلائل واضح میرے پروردگار کی طرف سے بگی ناتھ بلکائے آپ لیا و نک جی۔ لیا ہے نفلیا و نقلیا اکلی نقلی واضح دلائل آ چکے میرے پروردگار کی طرف سے بجناات کے نیچے دلائل توحید ازلا لکھا ہے دلائل توحید توحید کے دلائل میرے پروردگار کی طرف سے آ چکے ہیں وہ عمر تو اور میں حکم کیا گیا ہوں ان اسلم رب العالمین عمر تو کا لکھا ہے یعنی توحید کا معمور ہوں یعنی توحید کا میں معمور ہوں مجھے من جانب اللہ امر ہے اور میں حکم کیا گیا ہوں جو کہ گردن جھکا دوں میں اور اس گا عبادت میں ہاں جو کہ عبادت میں گردن جھکا دوں میں لے رب العالمین صرف رب العالمین کے لیے صرف ہاں میں اپنی عبادت کے اندر اپنی گردن جو ہے میں رب العالمین کے آگے جھکا دوں یہ کہ عبادت میں گردن جھکا دوں میں لے رب العالمین صرف رب العالمین کے آگے لے رب کے نیچے لکھا ہے صرف اچھا اور بند گا دون غیر ہی منل اشیا دون غیر ہی اللہ پاک کے سوا اور کسی چیز کے آگے اور کسی ہستی کے آگے نہ صرف اور صرف رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کا مجھے امر ہے خالہ کا کم کے نیچے لکھا ہوگا یاد آئے دلیل اکلی توحید ہے پہلے حصے میں دلیل توحید اکلی آئی تھی نا جو اسی یاد آئے اچھا میری طرف دیکھو حضرت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں تم جو غیروں کی عبادت کرتے ہو بزرگوں کی عبادت تو کی جاتی ہے اس ہستی کی سمجھو بات عبادت اس ہستی کی کی جاتی ہے جس ہستی کے احسانات ہیں کیا ہوں احسانات اب اس کے احسانات ہو رہے ہیں اس کی کیا کرو عبادت کرو نمبر تین سلسلہ کار براری کہ تمہارے کام کاج جو ہے اس ہستی کے اختیار میں ہوں اور وہ ہستی کام کر رہی ہو تو عبادت کی مستحق وہ ہستی ہے نمبر چار سلسلہ موت و حیات کہ موت و حیات کا سلسلہ اس ہستی کے اختیار کے اندر ہو تو اس ہستی کی کیا کرو تم عبادت کرو یہ بتا احسانات سابقہ احسانات موجودہ سلسلہ کار براری اور سلسلہ موت و حیات اللہ فرماتے ہیں یہ چاروں سلسلے صرف میرے پاس ہیں اور کسی کے پاس تو جب یہ چاروں سلسلے میرے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہے اللہ کے بندے تم جو غیروں کی عبادت کرتے ہو مجھے بتلاؤ تو صحیح کیا سابقہ احسانات ان کے ہیں کیا موجودہ احسانات ان کے ہیں کیا کار براری اور تصرف اور اختیار ان کا ہے کیا موت و حیات ان کے اختیار میں ہے یہ کام جو ہے یہ تو سارے میں کر رہا ہوں اور عبادت دوسروں کی ہو رہی ہے سمجھ رہے ہو حاشیہ پڑھو تمہارے پاس یہ لکھا ہوا ہے تو حاشیہ نمبر دو ہے کونے پر اوپر لکھا ہے اوپر دیکھو کہاں ہے حاشیہ نمبر دو یہ کھڑا ہے حاشیہ نمبر دو اوپر اوپر اوپر ہاں یہاں ہوگا ہاشیا نمبر دو کہاں ہے انگلی رکھو نا مجھے پتا چلے کہ ہاشیا نمبر دو یہ ہے ہاں خلاصہ یہ کہ کسی کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا چند وجوہ سے ہوتی ہے چند وجوہ سے نمبر اول احسانات سابقہ نمبر دو احسانات موجودہ نمبر تین سلسلہ موت و حیات کا اختیار نمبر چار سلسلہ کار سازی و مشکل کشائی کا اختیار کتنی ہو گئے چار یہ چاروں سلسلے جو ہیں وہ صرف میرے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے سمجھ رہے ہو آگے آگے عبارت چل کی ہے آگے بڑھے جی عبارت ہے حقانی کی عبارت ہے پھر ایسے قادر مطلق و محسن کے سوا اور کو پکارنا اگر نمک حرامی نہیں تو اور چاہے اگر نمک حرامی نہیں تو اور چاہے آگے اس لیے اس نمک حرامی کی ممانعت کر دی گئی اس نمک حرامی کی ممانعت کر دی گئی کہ یہ نمک حرامی ہے زیادہ یہ کام نہ کرو حقانی کی عبارت ہے تفصیل حقانی کی اب کرو مانا ہو وبی من تو بن یاد دلیل اپنی توحید خالا کا کم تو رابن وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا فرمایا تمہیں من بن مٹی سے کس سے پیدا فرمایا اب پہلا پہلی بات تو یہ سمجھو کہ نیچے لکھا ہوگا احسانات جی، احسانات اچھا میری طرف دیکھو ایک سوال حل کرنا ہے سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا حالانکہ ہمیں تو مٹی سے پیدا نہیں فرمایا انسان آج تو پانی کے قطرے سے پیدا ہو رہا ہے نا جی انسان نسخے سے پیدا ہو رہا ہے پانی کے قطرے سے پیدا ہو رہا ہے خالہ کا کم من پورا دن کس طرح فرمایا کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے سوال سمجھ آیا ہے اس کے دو جواب ہیں جواب ہے پہلا جواب تو یہ ہے کہ تراب جو ہے یہ ہمارا مادہ بعید ہے پانی جو ہے یہ ہمارا مادہ غریب ہے اور تراب ہمارا مادہ کیا ہے کس طرح یہ نسخہ جو ہے پانی کا قطرہ یہ بنتا ہے خون سے سمجھو بات کس سے بنتا ہے اور خون پیدا ہوتا ہے ریزا سے اور ریزا پیدا ہوتی ہے زمین سے سمجھ رہے ہو پانی کا کترا پیدا ہوتا ہے خون سے اور خون پیدا ہوتا ہے غذا سے اور غذا پیدا ہوتی ہے تراب سے کس سے تراب سے تو پانی کا کترا مادہ قریب ہے اور تراب مادہ بات سمجھ ہے تو اس لیے اب خالہ کا کمبن ترابن فرمانا بالکل درست ہو گیا ترابن پر لکھا ہوگا مادہ برید لکھا ہوا نا یہ مادہ برید ایک جواب یہ ہو گیا دوسرا جواب دوسرا جواب یہ کہ خالہ کا کم یہاں مضاف مقدر ہے خالہ کا ابی کم خالہ کا ابا کم خالہ کا پیدا کیا تمہیں یعنی تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا مسیح سے تمہیں پیدا کیا یعنی تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا مٹی سے بات ہو رہی ہے یہ بھی لکھا ہے تمہارے پاس ہاں ہاں, ہاں، لکھا ہے اے خالہ کا ابا کو تمہارے باپ کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو مٹی سے کتنی جواب ہو گئے حضرت دو جواب ہو گئے لیکن یہ دوسرا جواب جو ہے یہ بہتر ہے دوسرا جواب کیا ہے کیوں ویسے تو پہلا جواب بھی صحیح ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے یہاں جو ہم نے عنوان کام کیا ہے نا احسانات سابقہ احسانات ہاں احسانات سابقہ ہمارے جو ہیں ہمارے اوپر اللہ نے ہمارے باپ کو پیدا فرمایا تو ہمارے اوپر احسان ہے نا وہ بھی ہمارے باپ کو پیدا کرنا آزم علیہ السلام کو وہ بھی ہمارے اوپر کیا ہے احسان ہے اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو ہم بھی پیدا نہ ہوتے تو اس لیے یہاں ہمارے باپ کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے ہمارا ذکر آگے آ رہا ہے سما میں کس پر آ رہا ہے ہاں اب کرو مانا وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا فرمایا تمہیں یعنی تمہارے باپ من تراب مٹی سے سما من نو اس کے بعد نسخے سے پانی کے کپڑے سے پیدا فرمایا سما میں آلہ پاٹن اس کے بعد خون جمع ہوا اور پانی کا کچرا پر خون بن جاتا ہے نا جی ہاں اس کے بعد خون جمے ہوئے تھے سما جو خرجو کم اس کے بعد نکالتا ہے تمہیں کہاں سے نکالتا ہے ماں کے پیٹ سے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالتا ہے تفلن بچہ بنا کر سمجھا سی بچہ بنا کر نکالتا ہے تمہیں ماں کے پیٹ سے یہاں یہ بات سمجھو کہ کئی ادوار کا ذکر آئے گا کس کا ذکر آئے گا تفولیت کا اور جوانی کا اور بڑھاپے کا تین ادوار کا یہاں ذکر آئے گا تفلن پر لکھا ہوگا دور اول کیا لکھا ہے تفلن کا نہیں لکھا ہوا نہیں ہاں؟ لکھو گی جلدی کرو دور اول اشدھا کم سما لے تب لوگوں کم اشدھ پر لکھا لکھ لو نمبر دوم یہ دوسرا دور ہے اشدھ جو ہے یہ دوسرا دور ہے دور دوم لکھ دو یا صرف دوم لکھ دو دونوں صحیح ہیں شیوخن تکون لکھ لو سوم یہ تیسرا دور ہے سما جھوکھڑے جو کم اس اس کے بعد نکالتا ہے تمہیں ماں کے پیٹ سے بچہ بنا کر بچہ بنا کر نکالتا ہے تو فولیت کا دور آ گیا سم تب لوگ کم یہاں دو باتیں سمجھنی ہے پہلی بات سما تب لوگوں پر لکھا ہے احسانات موجودہ نمبر دو احسانات اچھا دوسری بات سما کے بعد اور لے تب لوگوں سے پہلے لفظ مقدر لکھا ہے جو ربی کم وق جو ربی کم بقی کم اس کے بعد پالتا رہتا ہے تمہیں تربیت کرتا رہتا ہے تمہاری تمہیں پالتا رہتا ہے اور تمہیں باقی رکھتا ہے لے تب لوگ اشدھا کم تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنی جوانیوں کو تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنی جوانیوں کو تمہیں پالتا رہتا ہے پالتا پوستا رہتا ہے اور تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانیوں کو پہنچ جاؤ اس کے بعد پالتا رہتا ہے تمہیں اور باقی رکھتا ہے تمہیں تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنی جوانوں کو حضرت میری طرف دیکھو انسان پر جو حالات آتے ہیں نا کچھ حالات ہیں انفرادی اور کچھ ہیں اجتماعی کچھ حالات ہیں انفرادی اور کچھ ہیں اجتماعی حالات ماں کے پیٹ سے بچہ بن کر باہر آنا یہ اجتماعی حال ہے کیونکہ ہر انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے سمجھ رہے ہو اچھا موت یہ بھی اجتماعی حالات ہے حالت ہے کہ ہر انسان پر موت آتی ہے سمجھ رہے ہو البتہ جوان ہونا اور بوڑھا ہونا یہ انفرادی حالات ہیں کہ بعض انسان جوان ہوتے ہیں اور بعض جوانی سے پہلے مر جاتے ہیں بعض جوان ہوتے ہیں اور بعض جوانی سے پہلے مر جاتے ہیں بعض بوڑھے ہوتے ہیں اور بعض بوڑھے نہیں ہوتے بوڑھا پیسے پہلے مر جاتے ہیں تو بوڑھا ہونا اور جوان ہونا یہ حالات انفرادی ہے کچھ لوگوں کو یہ حالات ملتے ہیں اور کچھ کو یہ حالات نہیں ملتے لیکن تفولیت اور کیا نام ہے موت یہ کیا ہے مشترکہ حالت ہے اور اجتماعی ہے سمجھا سمل تب لوگوں اشدھا کو جہاں لکھا ہے حالات انفرادیہ طریقہ ہے ہاں جوانی کو پہنچنا یہ انفرادی حالت ہے یہ بعض لوگوں کو ملتی ہے اور بعض لوگوں کو نہیں ملتی اس کے بعد باقی رکھتا ہے تمہیں پالتا رہتا ہے تمہیں اور باقی رکھتا ہے تمہیں تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنی جوانیوں کو سما لے تو خا سما کے بعد لے تکون اس سے پہلے بھی لاد مقدر ہے سما یو بقی کم سما یو بقی کم اس کے بعد اور زندہ رکھتا ہے تمہیں اور باقی رکھتا ہے تمہیں تاکہ ہو جاؤ تم بوڑھے تاکہ تم بوڑھے بن جاؤ سمجھ رہے ہو شیوخ بن جاؤ وہ من کم منگو تو قبل اور بعد تم میں سے وہ ہیں جو فوج کر دیے جاتے ہیں من قبل پہلے اس کے اس کے پہلے کیا مطلب ہے جوانی سے پہلے یا بڑھاپے سے پہلے سمجھ رہے ہو بڑھاپے سے پہلے مر جاتے ہیں یعنی بڑھاپے کو نہیں پہنچتے اور پہلے مر گئے جوانی کے بعد یا جوانی سے بھی پہلے کوئی سمجھ آیا ہے ہاں من قبل اے من قبل قبل شیخو خاتے بڑھاپے سے پہلے پھر بڑھاپے سے پہلے خواہ جوانی کے بعد یا جوانی سے بھی پہلے سمجھا سی اس کے اور بازے تم میں سے وہ ہیں جو فوت کیے جاتے ہیں من قبل پہلے بڑھاپے کے والے تب لوگ اجلم مسما حالت مشترے کا کس کا ذکر ہے حالت مشترکہ کا ذکر ہے اور حضرت یاد کر لو والے تب لوگ ہے نا والے تب لوگ جہاں لے تب لوگوں کا ماتوف حالے بھی مقدر ہے اور ان کا متعلق فیل بھی مقدر ہے بے کم لشو والے تب لوگ دکھاؤ گا کچھ ہاں ہاں یہ ہاشی پر لکھ لو اور پھر نشان لگا دو یا اوپر میں نے جگہ ہو تو یہاں لکھ لو ہاشی پر بہتر ہے فعال کم لے تیشو والے تب لوگ والے لوگوں یہ قرآن کا کیوں بند ہوا ہے جی اچھا ماشاء اللہ اپنا لوگوں کا ماتو فلح بھی مقدر ہے اور متعلق بھی مقدر ہے فعال والے کا یہ باقی رکھنے والا اور پالنے والا کام اللہ نے کیا ہے کیوں تاکہ زندہ رہو تم اور پھر تاکہ پہنچ جاؤ تم اجلم مسمہ ایک مدت مقررہ کو ایک مدت مقررہ کو پہنچ جاؤ مدت مقررہ سے کیا مراد ہے موت کیا مراد ہے موت موت کو ہر کسی نے چکھنا ہے نا جی موت سے تو کوئی مستثنا نہیں ہے تاکہ پہنچ جاؤ تم اجلم مسمہ مدت مقررہ کو ہو مدت ہاں، موت اور حشر سے کوئی مستثنا نہیں آئے تم جیسے پہنچ جاؤ تم مدت مقررہ بڑا اللہ تم تا اور تاکہ تم ان امور میں غور کر کے ان امور میں غور کر کے تاکہ تم ان امور میں غور کر کے تا پہلون سمجھ لو تم کہ سمجھ لو دلائل توحید دلائے تاکہ تم سمجھ لو تم دلائل توحید کو پس ایمان لے آؤ تم اب جلا لے ٹھیک ہے دلائل توحید ہے سمجھا کہ ایمان لے آؤ تم دلائل توحید کو سمجھو بس ایمان لے آؤ اور اردو میں بھی لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی توحید کو لکھا ہوگا تاکہ تم سمجھو تم تو سمجھ لو تم اللہ کی توحید کو بس بھولی جو علی و جمید یہ حضرت آ گیا اب سلسلہ موت و حیات کا اختیار سلسلہ موت و حیات کا اختیار کہ موت و حیات کا اختیار کا سلسلہ جو ہے یہ بھی کس کے قبضے کے اندر ہے اللہ کے قبضے کے اندر ہے وہی وہ ذات پاک ہے سمجھا یو عجیب امید حضرت یاد کر لو یاد کر لو یو عجیب امید کا معنی آج کر رہا ہوں یہ معنی ہمیشہ کروں گا سمجھا اس کا معنی یہ نہیں ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یہ معنی نہیں ہے سمجھا جی اسباب کے ساتھ ہے میں مانا دوسرا کر رہا ہوں وہی اللہ بو جات پاک ہے جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے جو یہ وہ امید کا مانا جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے یہ معافوں کا اسباب والا مانا ہے وہی اللہ وہ ذات پاک ہے جو جان ڈالتا ہے وہ امید اور جان نکالتا ہے فیضا پذا امر نمبر چار آ گیا سلسلہ کار براری سلسلہ کار براری پر جب کہ قضا امرن ارادہ کرتا ہے کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا حبل لگی جو ہی وہی امید جو ہے اس کے نیچے آپ کے پاس کوئی لکھی ہے یہ تو ہے ابھی کی عبارت ہوئی یہ کیا لکھا ہے اچھا جی ہاشیے پر ہے جی ہاشیے پر عبارت کھڑی ہے جی ہاشیے پر عبارت کھڑی ہے اے ہوبل من فارے دو بے گال اے ہوبل من دو بے گال یہ اللہ پاک اکیلا ہے اس بات کے ساتھ لا یق درو الا گال کا احد ان سوا ہو لا یق درو الا گال کا اللہ پاک کے سوا اور کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا ابن کثیر کی عبارت ہے کرو مانا وہی اللہ وہ ذات پاک ہے جو جان ڈالتا ہے بجومی تو اور جان نکالتا ہے فیضا قضا امرن پر جب کہ فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا پس کے لیے کہتا ہے اس کو ہو جا فہجون ہو پس وہ ہو جا یا کرتا ہے سمجھا <clears throat> جہاں سوال ہے امرن کا میری طرف دیکھو سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میری شان یہ ہے کہ جب میں کسی کام کا فیصلہ کرتا ہوں تو کون کہتا ہوں ہو جاتا ہے بلکہ کون کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک طرح سے تمثیل ہے بس اللہ کا ارادہ ہوا اور کام ہو گیا حالانکہ اللہ نے پرانے پاک میں فرمایا ہے تو میں نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں کی مقدار میں بنایا آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ سیدھا میں آیت آ رہی ہے کل آئین کو لک فون بلدی آخری جی اسی طرح عورت کو حمل ہوتا ہے تو پورے آٹھ مہینے حمل پیٹ میں رہتا ہے بچہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے پھر خون بنتا ہے پھر مزغہ بنتا ہے پھر آگا بنتے ہیں پھر اس میں روح پڑتا ہے پھر ماں کے پیٹ میں کھڑا رہتا ہے نویں مہینے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح جانوروں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نویں مہینے پیدا ہوتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن فیقون کے خلاف ہے کن فیقوں کے چاہے خلاف ہے نا اللہ تو فرماتے میں جب ارادہ کرتا ہوں کام ہو جاتا ہے تو یہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے کام کا سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں خا تدریجن خا دفاتن خا تدریجن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ کام دفاتن ہو جائے تو وہ کام اسی وقت آنند فانن ہو جاتا ہے دیکھو بی بی مریم علیہ السلام السلام کے بعد حضرت جبرین علیہ السلام آئے نا حضرت جبرین نے گریبان میں پھونک ماری جی حضرت بی بی مریم کو اسی وقت حمل ہوا اسی وقت بچہ پلا پلار اسی وقت تکلیف شروع ہو گئی بیٹے بیڈا اس سارے سلاط تسلیم کو بی بی مریم نے نو مہینے پیٹ میں تھوڑا رکھا تھا ایک ہی لمحے کے اندر سارا کام ہوا ہے جبریل آئے پھونک ماری حمل ہوا بچہ بنا پلا بڑھا اور بن کر پھر تکلیف شروع ہو گئی ایک ہی لمحے کے اندر وہاں اللہ نے یہ چاہا کہ ایک لمحے کے اندر سال شراب پیدا ہوئے ایک لمحے میں پیدا ہو گئے اور جہاں اللہ کو سارا اپنی حکمت بال کے تحت چاہتے ہیں کہ یہ کام تدریجن ہوئے ہوئے کیا آہستہ آہستہ ہوئے وہ کام تدریجن ہوتا ہے اللہ تبارہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عورت کو بچہ نامے مہینے میں پیدا گئے آٹھ مہینے مکمل اپنی ماں کے پیٹ میں گزارے تو وہ کام اسی طرح ہوتا ہے اور اللہ تبارہ تعالیٰ جس بچے کے بارہ میں چاہتے ہیں کہ آٹھویں مہینے پیدا ہو جائے وہ آٹھویں مہینے پیدا ہو جاتا ہے جس کے بارہ میں چاہتے ہیں ساتویں مہینے پیدا ہو جائے وہ ساتویں مہینے پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح آسمان و زمین اللہ نے چاہا کہ یہ اتنی مقدار کے اندر یہ بننے چاہیے اتنی مقدار کے بنے حکمت کے تحت تو سمجھ آیا ہے خلاصہ جواب کیا ہوا کہ یہ اللہ کی مرضی پر ہے پھر اللہ کی مرضی خا دفاتن ہو یا تدریجن ہو جہاں دفاتن ہوتی ہے وہاں دفاتن کام ہوتا ہے جہاں تدریجی مرضی ہوتی ہے وہاں کام بھی تدریجن ہوتا ہے اس لیے فلاح اترادہ اضافہ تدریجن یا لکھا ہوا ہے اب مسئلہ حل ہو گیا پر جب ارادہ کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو پر سوائے سے کہتا ہے اس کام کو ہو جا حج پورنوں پس وہ ہو جاتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے وہ بس یہ بات ختم ہو گئی اب الم تر الدینہ سے اس زجر کا ارادہ ہے ابھی جہاں سے سبق شروع کیا نا جی ابھی جہاں سے سبق شروع کیا تھا ان لدینہ مجا جنہوں نے وہ بھی زجر تھی نا جدار پر اب پھر وہی زجر کا یاد ہے جیدار کا ہمارے دوسرے حصے میں یاد آئے نا پہلے حصے کا الم کرا دینا یہ زجر ہے آیا نہیں دیکھا تو انہیں طرف حالت ان لوگوں کے جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں انا جو خرف ہونا کہاں پھیرے جاتے ہیں کس طرح پھیرے جاتے ہیں اتنی دلائل کے باوجود اللہ دینا کزبو زبو کتاب ہے حضرت یہ اللہ دینا جو جادہ سے بدل ہے کیا ہے یا اس سے بدل ہے یا اس کے لیے صفت ہے دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں وہ لوگ جنہوں جو جٹلایا انہوں نے بال کتاب کتاب کو سمجھا بما ارسلنا بہی رسولنا اور اس مسئلے توحید کو اور اس مسئلے توحید کو بیما کے نیچے لکھا ہے منت توحید ولبا سے منت توحید توحید و باس کی بات ہے اس مسئلے توحید و باس کو جو بھیجا ہم نے ساتھ اس کے اپنے رسولوں کو اپنے رسولوں کو ہم نے بھیجا حضرت یہ دلیل نقلی کی طرف اشارہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے ہاں نقل پیش ہو رہی ہے مونا تخویف اخروی کیا لکھا ہے ان قریب جان لیں گے جبکہ اغلا ال اغلا آنا کے جب کے ہوں گے ان کی گردنوں کے اندر قدرت بار بار آئے گا لفظ آج سمجھ لو اللہ ہم سب کو پناہ سماوے اور بلا حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب سراوے مہد اپنے فضل و کرم اور رحمت سے سمجھا قیامت کے دن مشرق اور کفار جو ہیں ان کے گلے کے اندر اللہ <clears throat> پٹا ڈال دیں گے پٹا پٹا سمجھتے ہو جانور کے گلے کے اندر ہوتا ہے نا پٹا سمجھا لیکن وہ چھوٹا ہوتا ہے یہ چوڑا چوڑا پٹا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے منہ جو سمجھ رہے ہو نیچے نہیں دیکھ سکیں گے اور سمجھ رہے ہو بات لال کا معنی کیا ہوتا ہے ہماری زبان میں تو پٹا کہتے ہیں اس کو اب بروہی میں اور بلوچی میں اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں پشتوں میں کیا بلا ہے بارہ یہ ہے کہ پٹے ہوتے ہیں جس طرح جانوروں کے گلے کے اندر نہ صحیح چوڑے چوڑے پٹے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کی گردنیں اوپر ہوں گی نیچے نہیں دیکھ سکتے آنا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جبکہ پٹے ہوں گے توق ہوں گے ان کی گردنوں کے اندر پٹے ہوں گے ان کی گردنوں کے اندر بس حضرت خلاسل کے بارے میں دو قول ہیں ہے کے ایک قول تو یہ ہے کہ اخلاص معطوف ہے الاغلال پر اخلاصل معطوف ہے الاغلال پر ہے متر دیکھو آپ نے دیکھا ہے کہ جانور کے گلے کے اندر پٹا ہوتا ہے پھر پٹے کو آگے زنجیر لگی ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے نا وہ زنجیر سے کھینچتے ہیں جانور کو تو قیامت کے دن ان کے گلوں کے اندر پٹے ہوں گے توک ہوں گے پھر ان کو اگر زنجیر لگی ہوگی اس کے ذریعے ملائکہ جو ہے ان ان کو کھینچ کھینچ کر جو ہے وہ جہنم میں پھینکیں گے بات ہو ہے اب اس طرح مانا کر لو تجل اغلا لوفی فی آنا کے ہند سے لو جب کہ پٹے ہوں گے توک ہوں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیر ہوں گے اور زنجیر ہوں گے زنجیر بھی کہاں ہوں گے گلے میں اور پتے کو لگے ہوئے ہوں گے نا اور دوسرا کون جس کو مولانا نے اختیار فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اسلا جو ہے یہ الف تو بمبار بار گن کے قبیلے سے الف تو وہ اصطلاحات میں آخری آخری اصطلاح یہی گزری اب یہاں لفظ کیا ہے تجل اغلال فی آنا بس سلاسل فی ارجلہم لے بس سلاسل ہو ہاں جب کے پٹے ہوں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیر ہوں گے ان کے پاؤں میں پاؤں جو ہیں ان کے جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے ساتھ سمجھ رہے ہو پاؤں جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے اس کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ اور جس طرح قیدی کو وہ جو قید میں ہوتا ہے اس کے پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں نا زنجیروں کے ساتھ اس طرح وہ بندھے پڑے ہوں گے الاسل جو ہے یہ سلاسل اور زنجیر گلے میں نہیں بلکہ زنجیر کہاں ہوں گے پاؤں میں یہ بھی معنی درست ہے جبکہ پٹے ہوں گے ان کی گردوں میں اور زنجیر ہوں گے ان کے پاؤں میں جو صابون فل الحمیم ہے گھسیٹے جائیں گے گرم پانی میں گھسیٹے جائیں گے حضرت میری طرف دیکھو کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ حمیم اور گرم پانی کا عذاب جہنم کے باہر ہوگا جہنم کے جہنم کے اندر نہیں ہوگا کیونکہ یہاں دیکھو آ رہا ہے حمیم سما فنارے اور جگہ پر آئے گا ان شاء اللہ سما اینا مرج آہم لل تو یہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہنم کے کیا ہوگا ظاہر ہوگا لیکن جمہور علماء ہمارے کہ نہ یہ عذاب بھی جہنم کے اندر ہوگا جہنم کے اندر اللہ پناہ فرما دے کئی قسم کے عذاب ہوں گے سمجھا آپ کا عذاب ہوگا سردی کا عذاب ہوگا سام بچھو کا عذاب ہوگا اور گرم پانی کا عذاب ہوگا مختلف جگہیں ہوں گی مختلف طبقات ہوں گے تو کبھی ان کو آگ میں پھینکا جائے گا کبھی آگ سے نکال کر گرم پانی میں ڈالا جائے گا کبھی وہاں سے نکال کر سردی میں رکھا جائے گا سمجھا کہ اس طرح تو یہ سگون اصل ہمیں میں گھسیٹے جائیں گے گرم پانی کے اندر سما فنارے جو جرون اس کے بعد آگ میں جلائے جائیں گے جو جرون کا مانا جلائے جائیں گے آگ میں ان کو جلایا جائے گا قیل لهم اس کے بعد کہا جائے گا ان کو لکھا کا مجرمین لکھا ہے یاد کر لو یہ لگ بار بار آئے گا پورے پرانے پاپ کے اندر میں نہیں سمجھا سکوں گا میری طرف دیکھو ایک آدمی کو تم نے منع کیا کہ یہ غلط کام نہ کر بار ہے تم نے منع کیا لیکن وہ تمہارے تہے میں نہیں آیا اور وہ غلط کام کرتا رہا آخر اس کو سزا پڑی بےتی ہوئی اس کو ڈنڈے لگے پھر تم کہتے ہو کیا حال بنا ہوا تیرا کیا حال ہوا تیرا یہ تم تو کہتے ہو اس کو دلیل کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے اور زیادہ دلیل کرنے کے لیے تم اس کو کہتے ہو کیا حال ہوا تیرا سمجھا یہ پریشان اور ذلیل کرنے کے لیے تو جہنمیوں کو حضرت اللہ پناہ کا فرماوے جہنم کے اندر جسمانی عذاب تو کھا رہے ہوں گے وہ آپ کا گرم پانی کا وغیرہ لیکن اللہ ان کو پشیمان کرنے کے لیے ذلیل کرنے کے لیے بھی مختلف باتیں کرے گا ان سے تو یہاں اللہ پاک ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جن کو تم مشکل کشا سمجھتے تھے کہاں گئے مشکل کشا تمہارے کیوں نہیں تمہاری مدد کرتے سمجھ رہے ہو یہ الٹا ان کو پریشان کرنے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے سما پیلا کہا جائے گا ان کو نکل کا تجلیل گزرے میر ان کو دلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا کہاں گئی وہ ہستیاں جو تھے تم شریک کرتے تھے تم ان کو اللہ کے سوا اللہ کے سوا جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ ہستیاں کہاں گئی کیا مطلب ہے کہاں گئی جانی یعنی امداد کیوں نہیں کرتے لکھا ہوا یعنی امداد اور تو بلاؤ نا ان کو پکارو نا ان کو تمہاری مدد کرے کیوں نہیں کرتے تمہاری مدد ہاں جی یعنی امداد کیوں نہیں کرتے کہاں گئے وہ ہستیاں جنہیں تھے تم شریک کرتے تھے تم عبادت کم ایاہ چلے ہے عبادت کم ایاہ سمجھا یہ تم جو ان کی عبادتیں کرتے تھے اور ان کو شریک کرتے تھے تم کہاں گئی وہ ہستیاں ابن جریر کا حوالہ ہے جنہیں شریک کرتے تھے تم اللہ کے سوا جی حضرت یاد کر لو یہ بات این ما کن تم تشرکن اللہ این کے ذریعے اللہ سوال کر رہا ہے پوچھ رہا ہے یہ سوال بطور استفام نہیں ہے یہ سوال بطور اللہ پاک یہ نہیں کہ اللہ پاک علم طلب کرا اس سے العلام ہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا اور اللہ علم طلب کر رہا ہے یہ آپ نے پڑھ لیا کہ یہ صرف تدلیل مقصود ہے کیا مقصود ہے استعلام اور استفام مقصود ہے بلکہ کیا مقصود ہے تدلیل ہاں خیال کرو ذرا کہاں گئی وہ ہستیاں جو تھے تم شریک کرتے تھے تم اللہ کے سوا پالو پالو ہاں لکھا ہے نفی شفا آتے یہ لفظ بھی بار بار آئے گا سمجھا دنیا کے اندر مشرق کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بزرگ یہ امبیا جا قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے زوری زور چھڑا